حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جب نماز شروع فرماتے پھر اسی سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا اس میں اتنا زیادہ کیا اور جب رکوع کرتے تب بھی ایسے ہی کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر بھی ایسے ہی کرتے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تب بھی ایسے ہی کرتے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار اٹھاسی